ہو جاتے ہیں اور کائنات پہ کائنات کیا سورج دان ستارے آسمان بھی سارے سارے کائنات جو احناطہ الگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے عوامل اللہ تعالیٰ کے عوامل اللہ تعالیٰ کی ایوی طاقت کو ساتھ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عوامل اللہ تعالیٰ طاقت کو ساتھ لینے کے لیے وہ طاقت جس کو آپ کہتے ہیں تو بخروق نہیں بڑھیا خاج ہے بات کے ساتھ جڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے آپ جی آپ جو یہ کہتے ہیں نہیں بلکہ بلکہ خالق خالق ہے ہے کو سامنے دار السلام ظاہر ہوتی ہے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکل پہلاوت آ جائے گی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکل پہلاوت آ جائے گی آپ کا بہت ویسٹ ہے اردو سرو کے بیچے جانے کا مقصد ہے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکل پہلاوت آ جائے گی ان سب میں آپ کام کریں ان سب سنگواروں میں والوں میں آپ کام کریں جب حضرت محمد صلی اللہ والی خصوصی محنت کی جائے گی تو باطن میں زلزلہ آئے گا باطن میں زلزلہ آئے گا باطن نقصوں میں کامیابی ملنا بند ہو جائے گی اب جو ہے کہتے ہیں حکومت ہوگی اس سے کام بنے تو اب نکالو بالکل سوال ہوگی کام پہ دے گا مجھے یاد ہے دلی یعنی دلی سے سے سے کرایہ کراچی کراچی کا سترہ لاہور لاہور پانچ اور بارہ روپئے اور یہ کہتے مجھے یاد سے کہ بھائی کبھی کہتے تھے کہ جب چلے جائیں گے تو کیا سستے ہو جائیں گے اس لیے بلپور ہوگا اب جب باہر کے

آپ کام کریں جب وہ محنت کی جاوے گی تو باتیں آئے گا باتیں بچے ہیں اللہ تعالیٰ توڑے گا یقین یتی تو آگے تو میں تو کہہ کہ سب ہے آپ نے والوں کو نماز کا حکم کیجیے نماز کا حکم کیجیے اور ہم اور کوئی بھی پابندی کیجیے ہم آپ سے روزی نہیں کمانا چاہتے روزی ہم دیں گے روزی ہم دیں گے میرے دوستو آپ رات کو اس حوالے نہیں بلکہ پورے کے پورے دن کو چلے میرے والی میرے بدلے ہوئے ہیں ساری دنیا سیکھتا ہوئے ہیں حکومت سے نہیں ہوتا رو سے نہیں ہوتا تجارت سے نہیں ہوتا کر دیں گے سورج جہاں سارے جیسے یہی ہوتا ہے تو وہ کتنے بجانے والا ہے اس کے درخواست فیصلہ ہوگا

جماعت کے ساتھ پڑے گا تو اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا تو یہ آج ہمارا ساتھ اگر مطلب یہ تو ایک بار کوئی روس لگتا ہے یہ ہے یہ کارخانے پہ رہتے ہیں کاروبار کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ارے کہیں بات آتی ہے کہ جو کاروبار کرے گا یا اپنا رہے گا سارے کام بنے گا جو چھوٹا

جو اضافات کرنے والے والا ادا اسے کامیاب کرے گا اور سب کے مقابلے میں کامیاب کرے گا سب کے مقابلے میں ابھی بچہ جو بیٹھا ہے ادا معاف کرے تو سب گڑبڑ ہو سارے کے ساتھ کہتے ہیں ادا سے ہوتا ہے جب بھوک رکھتی ہے کھانے کے لیے ہو جاتے ہیں یعنی یہ نہیں تو ان کا ادھر پھر کے کہیں گے ادار کھانے ہوتے ہیں امریکہ جانا ہے جانا پھر امریکہ پہنچا مگر یہ کہتے ہوئے ہوئے کہ جائیں گے پکی بات ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے مگر اللہ کے ساتھ ہونے کا دھیان ہی نہیں ہے کہ امریکہ ساتھ ہو گیا یہ ساتھ ہو گیا اس سے ہو جائے گا میرے دوستوں یہ تو ذہن میں کہ اللہ ساتھ ہو جائے گا اس سے کچھ ہو جائے گا یہ ذہن میں نہیں رہا نہ زبان میں نہ ذہن میں یہ امام بھی کہے گا کہ دور گاس رات ہو جائے پڑو بھائی پڑو گے اللہ تعالیٰ تو ایسے سب کامیاب کرے یہ پکی ٹکی بات ہے Bye-bye. سارے چیزیں لکھ لیں یہ مجھے کے علاوہ ابھی شروع میں میں نے کہا کہ بھی تم یہ نہ پوچھا کرو کہ اچھی دار ایک لاکھ یہ نہ پوچھا کرو مجھے وجہ ہوتی ہے اس لیے جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا اب جو اللہ کے اللہ کہے گا وہ کرے گا وہ کتنی بڑی بات ہے جو دائی دائی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی جات پر اور اس کے جذبے پر فیصلہ ہوگا ہدایت کا جو ان ان کے کی جات پر پیسہ نہیں ہوگا یہ سچی ہیں اس گھر میں ایسا نہیں ہوگا تو سارے ہو گئے میں کراچی یہ تو جی کہتے جو وجن سے ہوگا یہ سب کی عورت ہوتی ہے تو نہیں ہوتا یہ ہوتا اللہ سے ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اب تک یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کے موقع پر کہ کوئی شہید ہو گئے تو عبداللہ امیر ہو گئے جب وہ شہید ہو گئے تو پھر اس کے عبداللہ بن اللہ امیر ہو گئے جب وہ شہید ہو گئے مسلمان جی کو بابر امیر بنا دیتے

میں نے موقع ملے گا نہیں ملے گا آپ کے پیچھے نبی میں باہر پڑتا جاؤں نبی میں کتنی اونچی ہوئی آپ نظر جو کا جس میں بار جس مٹی سے لگا ہے وہ مٹی سے اچھے علاج سے بھی زیادہ جی ہے بیٹی سے دوبارہ مٹی سے سر لگا وہ مٹی میں سے ملتی ہیں آپ بتاؤ سر کی جماعت کتنی اونچی ہوگی سمجھے بھائی اور میرے دوستوں آپ نے کیا شاید ہوگا کہ ابتدا تم نے میرے پیچھے نماز کو دیکھا اور مجھے ہمارا دیکھا تو اللہ کے راستے کے لباس کو نہ دیکھا اگر اللہ کے راستے میں نکل گئے تھوڑی دیر یا صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکل گئے تو دنیا مافیا سے بہتر ہے گویا کے مقابلے سے پوری ٹائم سے ڈرے گئے گویا مدینا مربع پوری پیچھے کے بعد مدینہ کے بعد دنیا کی کر دے

پانچ دفعہ یہ کہے گا سورہ فاتحہ پڑھے گا ایک دفعہ اور ایک دفعہ اللہ سات دفعہ پڑھے کہتے ہیں جتنے لوگ کے اللہ پر اور آخر پر ایمان ڈالے ہیں اور سب کے بارے جلدی سننے والے کو دیکھے بھی دیکھے اب بتاؤ جتنے بھی دیا میں اللہ بتا کر کے ایک چیز کرنے والے ہیں ان سب کے بارے میں یہ ملے گی کے پڑھنے والے اور آج کا نمبر ایک بار یہ تو سواب ایک سال یہ عبادت کا سواب ملے گا یہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے سواب اور نظر لگاؤ پھر اللہ نے ہمیں تو بھی دوسروں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امر نہیں بنایا ہے آپ کو کو نارے بھیجا ہے قیامت تک کے آنے والے جسے پیدا ہوں گے ان سب کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے اور نبی کا کام کیا ہے کہ جتنی دنیا میں نقشے ہیں ان سے کامیابی نہیں ملتی کیا کہ اللہ جو ہی الہ الا اللہ کہا تو اللہ کی مدد سے آ گئے اسی دیتے جب شام کا وقت آیا آیا تو آپ سب سر آپ میری سلوار میں اب کی چینی کے ساتھ سٹھیل اور خود سو گئے مجھے پانی سے کو کو اور کوئی بچائے گا ہاں، چھوڑ گئے ابھی تو دیکھے گیا لا الہ الا اللہ کہنے والے اللہ کی حفاظت میں آ آ آ گیا اب سارا بھی جائے جائے جائے ساری ہو ہو ہو میں اپنے جنگی سامان گئے گئے بہت سب کے نہران اللہ کہنے والا حفاظت میں آ گیا یہاں پر اسلام میں جواب گئی کہا بات ہے چلو اندر اندر اندر سے جا کے اٹھ امیر کیا گیا کرو کرو بھائی سبحان اللہ اللہ الحمد للہ اب انہوں نے نے کراچ سے کھلائی کے اوپر اور چلی ہی نہیں پھر بڑا سندر ہوا ہے

باب ہے اب جو ہے تو بڑا تو بڑا ہم اصل میں کیونکہ اللہ کے غیر سے ہونا یہ ہمارے دل دماغ رو میں گھسا ہوا ہے ہمارا دل بھی لاپاک دماغ بھی لاپاک روح بھی لاپاک روپ کیسے ہوگا جسے کہو گے تو بس دماغ لو پر خوب جھاڑو پی جائے گا سب پاک کو آگے جن پر اب شاہیے پہلے مقابلے میں آ جائیں مدد ہوئی حضور کی ایسے ہو گئی جسم السلام کی مدد ہوئی سننے میں پیدا کرتی ہے شام کو میں ڈال دیا گیا نے محفوظ کر دیا پوری بخاری بخاری بخاری حکومت آگ بٹا دیا اللہ بھائی میرے دوستوں ہم ہم جتنی دنیا دنیا میں میں اٹھے اٹھے اس لیے ساری کے انسانوں کو نقصان سے بچانا ساروں کیا پہلے بیان صاحب حکومت حکومت کامیابی نہیں ہے ہے وہ کے کے اللہ ہاتھ میں کامیابی تو یقین ہوگا اب یہ حکومت میں حکومت کے پابند مت بنو اور محمد سرحد کے پابند بنو وہ محمد سر کے طریقے سے پابند بنو کیا آواز ہو جائے عامر زہر آدمی صبح سے لے کے شام تک جگہ جگہ جائے کہ تو دکان کے لیے نہیں آیا

اللہ الگ خواب نکال جو ان کے بعد خواب پکڑے گا اللہ کے پکڑ یہ یقین ہونا چاہیے کہتے ہیں کتنے بجے کی بات ہے کہتے ہیں سب کے آخر میں سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ کو اختارا نے اسی کے بنیاد پر اٹھایا جس پر مفتی ربیہ کرام اسی زمانوں میں مفتی جگہوں میں اٹھائے گئے تھے اور آپ سر ساری دنیا میں پہلے عیسائی شکروں کے مقابلہ اٹھایا گیا آپ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ آپ اتنی اتنی اتنی دنیا میں حکومتیں ہیں ان ان سے سے نہیں نہیں ہوتا ہوتا آواز لگائی کہ کے دن میں اتر آپ کے گئی اللہ پاک ساتھ ہو گیا نہیں ہوتا سے نہیں ہوتا آپ صحیح ہوتا صحیح ہوتا ہوتا آواز لگانا آپ ابھی کا کسے کہ آواز لگاؤ اب آواز لگائیے آواز لگائیے اللہ تعالیٰ اس جو ہے جب بھی مار کھائے گا آگے بھی مار کھائے گا اور ہم امریکہ کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں اللہ کے ایسے ہونا زندہ ہوگا مرتے ہی ہیں نہ جا کے سانپ گھسیں گے کھلا کھلا کہو آپ کو صاف کرو سمجھے صاف پہ ساتھ کرو عجیب بات ہے سب سے پہلے ایمان کی دعوت دینا ہے جن لکشوں میں مشہور ہیں ان سے نہ ہونے کا یقین جن مشہور نقصوں میں مشہور ہیں ان سے نہ ہونے کا یقین اور ادار وجود کے قرض قدرت میں ان نقصوں کے ادارے کا یقین اب ہمارے جیسے سنی والے نا یہ جو کاروبار کرتے ہیں یہ کاروبار جو ہے اس سے ہم تو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ آج جاتا ہے

صاف کر لینا چاہیے ورنہ خبر بہت مشکل ہوگی میں نے کہا کہا ایک سے سے ہوگا ہوگا اللہ اللہ ٹھیک ہے کے سب کو پورا کرنے سے ہوگا اور کسی طرح نہیں ہوگا سے صاف کر لینا چاہیے اس طرح سے کروں

یہ تو گا گا نہیں نہیں کہ جتنا ہوتا اللہ سے ہوتا ہوتا ہے ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے لگا جو آکاش جب بتائیں گے سے ہوتا ہے سب جگہ ہے ہے ہے میں اس لیے لیے لیے اللہ اللہ ہمارے ہمارے آپ کے فیصلہ جو کرنا یقین اور اور آباد بنے گا

بہت اچھی بات ہے میں نے دوست ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ایک دوسرا سہ کر اس بات کا کیا اچھے ہم نے اردو کے سطح کی محنت کو اپنی محنت بتا دیا لہٰذا ہمارے اندر اس پیسے جو ہے تو ہی دور کرے گا کوئی نہیں کرے گا ہماری اللہ سے ہوتا ہے محمد صدر صاحب یہ ٹھیک ہے سے ہوتا ہے مالد نہیں ہوتا مال سے سے نہیں نہیں ہوتا ہوتا حکومت یہ ہمارے یا خود ہوتا ہے

کچھ اللہ سے ہوتا کے دیگر سے جنرل پڑھ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کو پورا کرو گے اس سے ہوگا پھر کردیشن ملے گا کو مل گیا جو ہےسائی کے جینوں کے اندر سکھوں کے

سب سرکار ہو پکی ٹکی بات ہے یہ جاؤ ماری جا ہمارے پاس جاؤ

ہمیں بھوک بھیجی بھوک ہوئے گئے یا کھانے کی طرف گئے نہیں ہوتا سب ہوتا ہے پاکستان کے نکل جائیں اس بارے کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا بعد اچھا مہینہ ہے جب صاحب آئے جب سچا پورا کرنے میں لگے رہے اب کھیت آتے باہر بھی جی۔ چھوڑ دیں اب کام کا سارا کام کریں گے سارا کام کریں گے بعد پیچھے بھیجے آئیے صاحب بات کریں گے اب یہ جو ہے

اب ہوتی رہیں گی کبر پہلے بھی ہوتی رہیں گی کبر جانے کی واضح ہوتی رہے گی اللہ پھر دعائیں مانگیں اور لاکھوں سر کی پیس کبوت ہوئی ایسے کبوت ہوئی

جائے والد بھی ہے دل میں ادھر جائے ہوتا جب یہ کہو کہو گے گے زور سے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کا یقین آپ کو مجھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ناکام کرے اب آپ تو جانا ساری دنیا تھا یقین کرنے والے سب کو اللہ والے چہرے سے ناکام کرے گا جی ہمیں اس میں ناکام ہے اسے میرے بات پیارے بھی رکھے سے ٹھیک لگے گا خالی لگتا آواز میں نے گھر گئی میرا گھر جو ہے جی، دیتی ہے اور چھوڑا ایسا مسلم سب کو بغیر بغیر پیسے ہے نہیں تاس لیا تھا پہلے بول بول رہی ہے نا پہلے پیسے رہا ہوں چاہیے زبان بھی ہے آگے ہے ہاتھ بھی دیے باؤ ہے دوستوں چاہیے

جائے گا دوسروں گا تو گھر ہی آئے گا یہ تو یہ

بھی کرے گا تازی بہت بھی گرائے گا پھر اسے خیال منائے گا دشواری مقابلے آواز لگائے یہ دشو نہیں ہوگا آپ کو

لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ ناکامی تو آئیں گی آپ تو وشواس سے کرو تاکہ اللہ تعالیٰ سرداری یقین کے ساتھ چلو چلو ایسے نہیں ہوتا باقی کی بات ہے اس کو بہت ہوتا ہے جگہ جی پانی ہے تعلیم سے پتا چلے گا ایمان سوال پہ کیا رکھا ایمان کے سب پٹانے والے کے لیے کیا رکھا کوئی مانے ہمارے بندے آواز لگاؤ ہے وہ تو نہیں ہوتا ہونے والے کو یقینی طور پر ناکام ہو گیا کوئی تیسرے دن میں بات لے گا بن سے پہلے پیپر نہیں بس بات کرائی ہوگی یاد لگے گی سب نے ہوتا اللہ سے ہوتا ہے کسی سے ملے گا کچھ آواز لگانے والا جو ہے آواز لگاتے اس سے ہوتا ہے نہیں کہتا کام کرے گا کہتا تو بات بات جب جائی دس ایک ساتھ تو جہاں تک بانٹے گا جہاں تک کامیاب کرے گا ٹھیک ہاں جی، ہے بات ایسے بیٹھے چل کے بجلی بیٹھے ہو رہا نہیں پیسے کی بات نہیں آج کے بعد سے اس گاؤں کے کام بھی کریں گے ویسے سب کراتا ہو جائیں گے پکا ارادہ کریں اس کام کے علاوہ اور کام نہیں کریں گے ہوگی یاد رکھو گے یہ اللہ گا ارے بھائی گا

گاندھی کے لیے شکر ہے کرتا کا نام یاد رہے اس سے ہوتا پتے کے جائیں گے رات میں جائیں گے سارا پاس کر میں تو میں دیکھا میں دیکھا میں دیکھا میں دیکھا میں دیکھا میں دیکھا

تو بھائی ہم تو اس کے لیے آئے ہیں کہ ہم سنیں گے اور وہ بھی کریں گے اور نہیں کریں گے یا تھوڑا سوچ اس بات کو سوچ رہی بات ہے ہاں، ہاں، ہوتا یقین ہے جی یہ ہے گئے گی تو بات ملتا ہے تو یہ ملے گا ایسے میں سب ملتا ہی رہے گا کروڑوں بڑے ملتا رہے گا دیتے کوئی سمجھ رہا کیسے تھا خود تمہارے پھیلے تھے اپنے کام میں ناکامیاں نظر آئے گی وہ خود بھی رہیں گے ہم ناکام کہنا پڑے گا جب آواز رہتا ہے جو آواز اٹھائی ایسا تو ہوتا ہے تو خراب کیا ہے وہی بات پکڑے جانے تھی بارے میں کھیل